السلام علیکم students I pray you must all be doing very well today take our discussion on session forward last lecture میں ہم نے کچھ اسٹارٹ کیا تھا سیشنس کے اوپر بات ایچ ٹی پی کے اسٹیٹ لیس ہونے کا کچھ ہم نے شکوا کیا تھا اور اس کی کچھ ریمیڈی بھی uh, کہا تھا کہ ہم ڈسکس کریں گے so we'll pick our discussion from there and we'll take that discussion forward today see what can be done to uh, bridge this gap of statelessness that we we find in in HTTP HTTP. and how can maintain state discussion میں لاسٹ لیکچر میں کچھ یہ بات سامنے آئی تھی تھی کہ H T T P independent request کو ہر ریکویسٹ کو دوسری ریکویسٹ سے انڈیپینڈنٹ رکھتا ہے ایچ ٹی ٹی پی کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو ریکویسٹ ون ہے اور ریکویسٹ ٹو ہے آیا کوئی ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے وہ ہر ریکویسٹ کو انڈیپینڈنٹلی ٹویٹ کرتا ہے because there can be any number of clients thousand two thousand three thousand اور ان کی ریکویسٹ کسی بھی سیکوینس میں آ سکتے ہیں بیکاز راؤٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نیٹ ورک پہ ٹریفک آ رہی ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی صاحب کی ریکویسٹ پہلے ساری ریکویسٹ آپ تک پہنچے ہیں اور پھر دوسرے کی آئیں کسی بھی سیکوینس میں ہو سکتا ہے پہلے ایک ریکویسٹ پرسن اے کی آ جائے پھر ایک ریکویسٹ پرسن بی کی آ جائے so H T P treats every request independently نا this independence gives right to a problem ایسی کچھ سینیریوز میں ایسی کچھ اپلیکیشنز میں ویئر وی وانٹ کنٹینیوٹی ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیج پہ کچھ کام کیا ہے دوسرے پیج پہ کچھ کام کیا ہے تیسرے پیج پہ کچھ کام کیا ہے یا ایک ریکویسٹ بھیجی تھی دوسری بھیجی تھی تیسری بھیجی تھی اور ان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ تھا جیسے ایک ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی تھی کہ شاپنگ کارٹ میں تھرڈ بک تو تینوں ہم یاد رکھنا چاہیں گے اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس نے کون سی کتابیں سلیکٹ کی ہیں تو ایچ ٹی پی کے پاس ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے جہاں پہ وہ یہ کام کر سکے ایچ ٹی پی ہر ریکویسٹ کو انڈیپینڈنٹلی ٹویٹ کرتا ہے اور ہمارے پاس اب اپلیکیشن میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم ریکویسٹ کو ریلے ریکویسٹ کا آپس میں جو لنکیج ہے جو ان کا آپس میں تعلق ہے اس کو مینٹین کریں تو اس کے لیے سیشن ٹریکنگ کا پورا ایک میکینزم ہے کہ کیسے ہم ایک یوزر کا سیشن ٹریک کر سکتے ہیں یوزر کے سیشن پہ ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ایک یوزر جب لاگ ان ہو کے آپ کی سائٹ کو ایکسیس کر کے کنورسن کر رہا ہے آپ کی سائٹ کے ساتھ ملٹیپل ریکویسٹ بھیج رہا ہے ایک کے بعد دوسری ریکویسٹ بھیج رہا ہے تو کیسے ان ریکویسٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کریں اور یاد رکھیں کہ یہ اس یوزر نے بھیجی تھی جب وہ براؤزر اوپن کر کے ہمارے ساتھ اس نے ڈسکشن شروع کی تھی اور یہ ریکویسٹ دوسرے یوزر کی ہیں تو ان سب کے لیے سیشن کام میں آتی ہے سیشن ٹریکنگ کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ سیشن ٹریکنگ کے لیے ہمیں کچھ انفارمیشن اسٹور کرنی پڑے گی اب انفارمیشن یہ یاد رکھنے کے لیے کہ یہ ریکویسٹ ان صاحب نے بھیجی تھی اور یہ دوسری ریکویسٹ بھی انہی صاحب کی ہے تو یہ چیز جب ہم نے مینٹین کرنی ہے تو ہمیں کچھ انفارمیشن اسٹور کرنی پڑے گی یہ انفارمیشن اب اسٹوریج کہاں پہ کی جائے انفارمیشن اسٹور کرنے کے ہمارے پاس دو ہی جگہ ہیں we've got a client end and we've got a server end ایک ہمارے پاس ہمارا سرور ہے اینڈ کلائنٹ تو یا تو اسٹیٹ کلائنٹ پہ مینٹین کی جائے اور یا اسٹیٹ سرور پہ کی جائے دونوں کے اپنے کچھ پرابلمس ہیں اپنی کچھ کمپلیکسٹیز ہیں ایک جو طریقہ بہت پہلی یوز ہوتا ہے سیشن ٹریکنگ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ سرور چھوٹے چھوٹی نوٹس کلائنٹ کو بھیجتا ہے کلائنٹ کی آئی ڈی سے ریلیٹڈ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فار ایگزامپل آپ اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے گئے تو آپ آئی ڈی کارڈ بنوانے گئے تو جہاں پہ آپ نے جا کے اپنا فارم سب کیا انہوں نے آپ کو ایک چھوٹی سی چٹ دے دی چٹ پہ کوئی نمبر لکھ کے دے دیا کہ جناب جب نیکسٹ ٹائم آپ لینے آئے اپنا آئی ڈی کارڈ تو یہ چٹ دکھا دیجیے گا یا نیکسٹ ٹائم جب تصویر کھینچوانے جائیں وہ ٹوکن پکڑا دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے فارم بھر دیا اب آپ تصویر کھینچوانے جا رہے ہیں یہ ٹوکن اپنے پاس رکھیں یہ ٹوکن آپ کا نمبر ہے تصویر کھینچوا لی اب آگے جا کے فارم کی ویریفیکیشن کروانی ہے تو وہی ٹوکن آگے چل رہا ہے پھر جب آپ نے آئی ڈی کارڈ لینے آنا تب بھی آپ کے پاس وہی ٹوکن چلے گا تو سرور بھی کیا کرتا ہے کلائنٹ کو چھوٹے چھوٹے نوٹس پکڑا دیتا ہے اس طرح ٹوکن پکڑا دیتا ہے کہ تم دوبارہ واپس آؤ جس گیو می دس ٹوکن جس give me this I D number try to remember کہ تم نے پیچھے کیا کیا تھا پچھلی کیا ریکویسٹ تھی تو سب چھوٹے چھوٹے نوٹس کلائنٹ کو دے دیتا ہے وہ نوٹس کس طریقے سے دیتا ہے وہ ہم آج ڈسکشن میں ان کو لے کر آئیں گے چھوٹے چھوٹے نوٹس کلائنٹ کو دے دیتا ہے کلائنٹ ہر دفعہ وہ ٹوکن وہ اپنا آئی ڈی نمبر پرزینٹ کرتا ہے کہ بھائی میں وہ جس نے یہ ریکویسٹ کی تھی سرور وہ آئی ڈی دیکھتے دیکھتے کہ اچھا اس صاحب نے پہلے کیا کام کیا ہوا ہے پرانا کیا کام ہے ان کا وہ نکال لیتا ہے اور اس کو اس کی ریکویسٹ کو اس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سیشن ٹریکنگ کا بیسک میکنیزم ہے بیسک فلاسفی ہے کہ uh, کہ we put small notes with the client through different methods and then our server uses this information to out یہ کلائنٹ پہلے کیا کر چکا ہے بات ڈسکشن میں آ رہی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے نوٹس کلائنٹ کو دے دیتے ہیں اور کلائنٹ سے پھر وہ آئی ڈی جو کلائنٹ ہمیں واپس دیتا ہے تو اس کے تھرو ریکگنائز uh, کرتے ہیں کہ جی یہ انفارمیشن یہ یہ ریکویسٹ کس کلائنٹ کی اصل میں کلائنٹ کو ٹرائی کرتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی اب یہ کام کرنے کے کیا میتھڈز ہیں یہ کام کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہم ابھی دیکھتے بھی ہیں ان کو لیکن تین جو ڈفرینٹ uh, میتھڈز ہمارے پاس اویلیبل ہیں میں چاہوں گا تھوڑا سا ایک بریف انٹروڈکشن دیتا چلوں ایک ہے میتھڈ شاید آپ نے نام سنا ہو کوکیز کا کوکیز کے تھرو ہم انفارمیشن کچھ چھوٹی تھوڑی بہت انفارمیشن ہم کلائنٹ اینڈ پہ سیو کر دیتے ہیں اور اس انفارمیشن کو ہم ریٹریو کر سکتے ہیں today will see how cookies work we will create our own cookies we will set them in the client browser and then will see کہ کیسے ان کو ریڈ کر کے ان سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے the other thing that we can do is U R L rewriting we will discuss about that کہ جو کلائنٹ کے پاس جو پیج جا رہا ہے اس پہ جو یو آر ایلز ہیں ان کے اندر انفارمیشن اپینٹ کر دی جائے آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایچ ٹی پی کے پروٹوکول کے اندر جو گیٹ والا پروٹوکول تھا جو گیٹ والا ریکویسٹ آئی تھی اس میں ساری انفارمیشن یو آر ایل کے اندر اپینڈ ہو کے جاتی ہے تو ایک تو طریقہ یہ بھی ہے کہ یو آر ایل کے اندر انفارمیشن اپینٹ کر دی جائے اور سرور اینڈ انفارمیشن کو ریسیو کر لیا جائے تیسرا ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے ایچ ٹی ایم ایل کی ہڈن فیلڈس بنا لیں so for seen of H T M L which are visible to user but the field of H T M L input type جن کی ہڈن ہو سکتی ہے جو کہ یوزر کو نظر نہیں آتی and in those hidden fields we can store a information تو یہ سیشن ٹریکنگ کے بارے میں کر رہے ہیں ان کو لے کے آگے چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ڈسکشن میں ہماری ابھی تک چیزیں آئی ہیں تو جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے H T T P is a stateless protocol H T P P doesn't know کہ ایک ریکویسٹ کا دوسری ریکویسٹ سے کیا تعلق ہے it reach every request independently So every request is independent of every other request in HTTP protocol. Many web applications need to maintain a conversational state with the client, such as a shopping cart, or, and there can be other examples as well. Now the next thing is where to store that state. We can store that state at server side, but it will make our server really complicated, and we'll also have to store this state for every client. Different state آپس میں مکس نہیں کر سکتے ایک شاپنگ کی امیزون ڈاٹ کام پہ جو کتابیں آپ نے خریدی ہیں وہ کتابیں دوسرے صاحب کی کتابوں سے ڈفرینٹ ہوں گی تو ہر کلائنٹ کی سیپریٹ اسٹیٹ مینٹین کرنی پڑے گی سرور سائٹ پہ can you do it on client side generally not want کہ ان کی سائٹ پہ بہت زیادہ میموری کا استعمال کیا جائے بہت زیادہ پروسیسنگ پاور کا استعمال کیا جائے so we can not store a lot of information on client side we'll have to store some information on the server side though it will make a server complex but that's our limitation client پہ ہم تھوڑی سی information store کر سکتے ہیں in the form of cookies maybe کہ جہاں سے ہم یہ یاد رکھ سکیں کہ یہ client کون سا تھا so how does server actually remembers about the client server some little notes on the client side client side کے اوپر وہ کچھ چھوٹے چھوٹے نوٹس رکھ دیتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نادرا جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ٹوکن پکڑا دیتے ہیں کہ آپ نے فارم فل کر دیا یہ ٹوکن لے کے آگے چلے جائیں آپ اپنی تصویر چھوانا ہے تو وہ ٹوکن کیا ہے وہ ایک نوٹ ہے آپ کے پاس جس سے نادرا آپ کو کنٹینیوسلی ریمبر کر رہا ہے وہ آپ کو فگر آؤٹ کر رہا ہے کہ آپ کون صاحب ہیں تو server put little notes on the client side when client submit the next form it also submit these little notes تو کلائنٹ جب ایک فارم کے بعد دوسرا فارم سبمٹ کرتا ہے تو یہ جو ٹوکن اس کے پاس آیا ہوتا ہے یہ جو نوٹ اس کے پاس آیا ہوتا ہے وہ یہ بھی سبمٹ کرتا ہے جو کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا لیکن براؤزر پیچھے سے اس کو سبمٹ کر رہا ہوتا ہے server reads the notes remember ہوتا کلائنٹ تو سرور اس ٹوکن کو دیکھ کے اس نوٹ کو دیکھ کے یہ جان لیتا ہے کہ یہ کلائنٹ کون سا ہے there are three typical solution to remember the client I D ایک ہے کوکیز کا ایک U R L rewriting کا اور ایک ہڈن فیلڈس کا تو کوکیز پہ ہم بات اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی کوکیز کیا ہوتی ہیں کوکیز اسمال کی ویلیو پیئرز ہوتے ہیں ایک اسٹرنگ کے اگینسٹ اسٹرنگ کی کے اگینسٹ اسٹرنگ ویلیو اسٹور ہوئی ہوتی ہے آپ نے ہیش میپ دیکھے تھے جاوا کے اندر ہیش میپ میں کیز کے اگینسٹ آبجیکٹ اسٹور ہو سکتے ہیں اور وہ کیز اٹ بھی آبجیکٹس ہو سکتی ہیں جو کوکیز ہوتی ہیں اس میں ہماری لمیٹیشن یہ ہے کہ کی اور ویلیو پیئرس تو ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے ہیش میپ میں ہوتے ہیں لیکن کوکی اندر کی اور ویلیو دونوں اسٹرینگ ہوتی ہے تو کیا اس کرتا ہے کہ سرور اپنے سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن کی ویلیو پیئر کی فارم میں ایک کوکی بنا کے براؤزر کو دے دیتا ہے رسپانس جب وہ دیتا ہے براؤزر اس کوکی کو اپنے پاس اسٹور کر لیتا ہے کسی ٹیمپرری فائل میں کسی جگہ پہ آپ اپنے اگر آپ ونڈوز یوز کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ اپنے جائیں گے ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ کے اندر جس اکاؤنٹ کے اندر بھی جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک فولڈر نظر آ رہا ہوگا کوکیز کا مائی ڈاکیومنٹ سے آگے جب آپ جائیں گے تو کوکیز کے فولڈر کے اندر آپ کی کوکیز سیو ہو جاتی ہیں نیکسٹ ٹائم جب آپ براؤزر کو ریکویسٹ کرتے ہیں دوبارہ اس ویب سرور کو ریکویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا براؤزر آپ کی کوکیز ساتھ بھیج دیتا ہے آپ کا ویب سرور وہ کوکیز ریڈ کرتا ہے اور اس کوکیز میں سے انفارمیشن نکال لیتا ہے اور اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کلائنٹ کون سا ہے کلائنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی وہ اس طرح سے کوشش کرتا ہے تو کوکیز پہ ذرا اور ڈسکشن کرتے ہیں کہ کوکیز کس طرح سے کمپنیشیل idea behind cookies first web service name value pair to client یعنی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک نام ہوتا ہے اور ایک اس کے اگینسٹ ویلو ہوتی ہے and both of these things are strings جب اس کے بعد براؤزر دوبارہ کبھی اس ویب سرور کو ایکسیس کرتا ہے تو وہ جو اس ویب سرور نے نیم ویلیو پیئر یہاں پہ اسٹور کیا ہوتا ہے کوکی کی فارم میں یہ براؤزر اس کوکی کو واپس اس ویب سرور کو بھیج دیتا ہے لیٹ سی ذرا اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کیسے موو ہوتے کوکیز کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے if you you type R L of a a web website into your your browser browser send request for particular page تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ویب براؤزر بنا ہوا ہے لیفٹ پہ اور رائٹ right سائڈ پہ ہمارے پاس ایک ویب سرور ہے ویب براؤزر نے ویب سرور کو ایک سائٹ کی ریکویسٹ کی ہے ایزیوم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ وہ امیزون ڈاٹ کام کی سائٹ ہے یہ ساری ایگزامشن چل رہی ہے اب ریکویسٹ سینڈ کرنے کے وقت کیا کرے گا براؤزر اپنے پاس چیک کرے گا کہ کیا امیزون ڈاٹ کام کی کوئی کوکیز پڑی ہیں یہ براؤزر کے نیچے جو آپ کو ایک ریکٹینگل میں چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں باکسز ہے دیز آر کوکیز جو کہ امیزون نے پہلے کسی سیشن کے اندر سیٹ کی ہوئی ہیں یہاں پہ تو براؤزر ان کوکیز کو سرچ کرے گا کہ کیا میرے پاس کوئی کوکیز پڑی ہوئی ہیں امیزون کی اور اگر اس کو کوئی کوکی ایسی مل جاتی ہے جو کہ امیزون نے سیٹ کی تھی تو یہ اس کوکی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکویسٹ کے ساتھ بھیج دے گا اگر یہ کوکی کوئی اس کو نہیں ملتی تو کوئی کوکی بھی آبیسلی ریکویسٹ کے ساتھ نہیں جائے گی اب جب یہ ریکویسٹ کے ساتھ کوکی چلی گئی ہے امیزون کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینیمیشن میں ریکویسٹ کے ساتھ ہم نہ وہ چھوٹا سا ایک باکس بھی جا رہا ہے تو وہ جو کہ کوکی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ امیزون کو جب چلی گئی ہے تو امیزون نے کیا کیا ہے کہ اس کوکی کو پڑھا ہے اور اس کوکی کو پڑھ کے اس سے پتا چلا ہے کہ یہ کلائنٹ کون سا ہے یا کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو اس نے اس کوکی کے اندر سیو کی تھی وہ انفارمیشن ریٹریو ہو گئی ہے اب امیزون فردر اس پہ پروسیسنگ کر سکتا ہے یا چاہے تو اور کوکیز بھی براؤزر کے پاس سیٹ کر سکتا ہے جب وہ رسپانس واپس بھیجے گا اس کے اندر تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے تھرو کوکیز ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا موو کرواتی ہیں let's see what are the typical uses of a cookie the typical use of a cookie includes identification of a user during an e-commerce session جیسے بہت دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کسی سائٹ پہ گئے ہوں گے جہاں پہ پہلی دفعہ جب آپ گئے تھے اور آپ نے اپنا نام دیا تھا تو دوسری دفعہ وہ آپ سے آپ کا نام نہیں پوچھتے بلکہ ویلکم کہہ دیتے ہیں جیسے میں کسی سائٹ پہ گیا وہاں پہ میں نے اپنا لاگ ان نیم لکھا جب نیکسٹ ٹائم میں وہاں پہ جاؤں گا تو وہ مجھے کہہ دیں گے ویلکم عمیر وہ مجھ سے میرا نام نہیں پوچھ رہے ہوں گے تو آئیڈینٹیفیکیشن آف اے یوزر کسی سیشن کے اندر وہ ہم کوکیز کے تھرو کر سکتے ہیں avoiding user name and cookie کی فارم میں آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ آپ کی مشین پہ سیو کر دیا نیکسٹ ٹائم جب آپ اس سائٹ پہ گئے تو اس کوکی سے آپ کا یوزر نیم اور پاس اٹھا لیا اور آپ کو لاگ ان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن یہ اس پہ سیکیورٹی ایشوز انوالو ہوتے ہیں تو یہ اتنا اچھا یوز نہیں ہے کسٹمائزنگ اے سائٹ بہت ساری سائٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق تھوڑا سا انٹرفیس دیتی ہیں جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری انفارمیشن کہ آپ کس طرح کا انٹرفیس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ساری انفارمیشن وہ کوکیز کی فارم میں اسٹور کر سکتی ہیں نیکسٹ ٹائم جب آپ اس سائٹ پہ جائیں گے فار ایگزامپل ایک سائٹ ہے ایکس وائی زیڈ جس کی ٹاپ بار مجھے بلیک کلر میں اچھی لگتی ہے کوئی اور صاحب ہیں ان کو اس کے ٹاپ جو بینر ہے وہ ریڈ کلر میں چاہیے تو وہ کریں گے کیا کہ یہ انفارمیشن ایک کوکی کی فارم میں میرے پاس اسٹور کر دیں گے نیکسٹ ٹائم جب میں اس سائٹ کو ہٹ کروں گا براؤزر سے اس سائٹ پہ ریکویسٹ بھیجوں گا تو وہ کوکی میں سے پڑھ لیں گے کہ میری پریفرنس کیا تھی اور ویسا کلر وہاں پہ سیٹ کر دیں گے لیکن customize a site according to the need of the client focused advertising یہ بھی ایک بہت زیادہ کام یوز ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا یوزر جو ہے آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ کس طرح کے لنکس کو کلک کر رہا ہے کس طرح کی چیزیں اسے پسند آ رہی ہیں جیسے امیزون پہ میں گیا ہوں تو میں جنرلی کس طرح کی بکس دیکھ رہا ہوں میں جاوا ریلیٹڈ بکس دیکھ رہا ہوں یا میں امیج پروسیسنگ ریلیٹڈ بکس دیکھ رہا ہوں یا میں بزنس ریلیٹڈ بکس دیکھ رہا ہوں تو وہ یہ انفارمیشن بھی میرے پاس میرے مشین پہ اسٹور کر سکتے ہیں in the form of a cookie اور نیکسٹ ٹائم جب میں وہاں پہ جاؤں تو وہ کیا کریں گے کہ اس کوکی سے پڑھ کے دیکھ لیں گے کہ میں کس طرح کی جنرلی بکس دیکھتا ہوں اور اس طرح کے ایڈز مجھے دکھا دیں گے تو یہ تین چار یوزز ہیں کوکی کے جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں جنرلی تو یہ ہم نے کچھ پوٹینشیل یوزز uh, دیکھے کوکیز کے کہ کوکیز کو کس کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تین چار چیزیں ہم نے دیکھی کوکیز پہ اکثر لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے کچھ کہتے ہیں جی سیکیورٹی کا کنسرن ہے کچھ کہتے ہیں کچھ اور کنسرن ہے کوکیز پہ اتنا زیادہ سیکیورٹی ایشو انوالو نہیں ہے جتنا پرائیویسی ایشو انوالو ہے کیونکہ کوکی میں جنرلی کوکی کوئی ایسی ایگزیکیوٹیبل فائل تو ہے نہیں جو کہ رن ہوگی اور میرے سسٹم میں کوئی ڈیمیج لے کر آئے گی لیکن میری پرائیویسی پہ یہ ایک تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے کہ میں اپنی انفارمیشن نہیں دینا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہ ٹریک رکھے میری مشین پہ رہی کہ میں کس طرح کی ویب سائٹس پہ جا رہا ہوں کون سی چیزیں دیکھ رہا ہوں یا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا لاگ ان پاس ورڈ یہ لاگ ان پاس ورڈ تو خیر ایک سیکیورٹی ایشو آ جاتا ہے یا میں نہیں چاہتا کہ بھائی آپ ایڈورٹائز کریں آپ بار بار پہچانیں کہ جناب یہ وہی یوزر صاحب آ رہے ہیں اور اسی چیزوں کو ایڈورٹائز کریں یا میری انفارمیشن کسی ٹائپ کی بھی انفارمیشن رکھیں so cookies dealing with cookies is more of a privacy concern as compare to a security concern اسی لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ کوکیز کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے اور اپنے براؤزر میں کوکیز کو آف بھی کر دیتے ہیں بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ خواہ مخواہ کے پاپ اپ پیڈز بھی uh, آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ اسی طرح کی انفارمیشن جو ہے یہ کوکیز کے تھرو اکثر سائٹس سیو کر دیتی ہیں تو کوکی میں پرائیویسی کا ایشو زیادہ ہے سیکیورٹی کی نسبت لیکن کوکی کا کچھ یوز بھی ہے اور کیونکہ ہم آپ کی ایک فاؤنڈیشن بلڈ کر رہے ہیں so we want you to know کہ کوکیز کیسے استعمال ہوتی ہیں مے بی آج کل جو اب اے پی آئیز آ رہی ہیں ویب ڈیولپمنٹ کی ایسی جو لائبریریز آ رہی ہیں جو ویب ڈیولپمنٹ کا ایونٹ ڈریون ماڈل ایوالو ہو رہا ہے اس میں بہت سارا کام بہائنڈ دا سینز ہو رہا ہوگا آپ کو uh, یہ سیشن مینٹین کرنے کی اس طرح سے اور کوکیز وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی but right now be transition phase جہاں پہ ہم ایک طرح کی ایوالو ہوئی ہوئی ٹیکنالوجی سے دوسری کی طرف جا رہے ہیں اب ہماری جو ویب ٹیکنالوجیز ہیں they are moving more event driven programming اس طرح کی پروگرامنگ جیسی کہ ہم جی یو آئی کے ساتھ کرتے ہیں سوئنگ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے جی یو آئی بنائی تھی تو بٹن پریس کرتے تھے تو ایک ایونٹ جنریٹ ہو جاتا تھا اس ایونٹ کا جا کے ایک ہینڈل لکھتے تھے رجسٹر کرواتے تھے اور سارا کام ہو جاتا تھا تو ویب میں یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ کیوں ہیں یہ یو آر ایل کا چکر کیا پڑتا ہے اور پھر جا کے اس کو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے ہم پیرامیٹرز نکال رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں یہاں کیوں اس طرح سے ڈفرینٹ ہیں تو ویب کے لیے بھی جو نئے ماڈلس ایوالو ہو رہے ہیں جو نئی اے پی آئیز ایوالو ہو رہی ہیں they are more on event driven background event driven کے اوپر بیس کر کے بنائی گئی ہیں جیسے کہ A S P dot net کی بھی اور جو اس کی جو سن والوں کی جاوا سرور فیسز بھی ہے they are more of an event driven models تو لیکن ابھی ہم ایک ایسی اسٹیج پہ ہیں جہاں پہ ایک ایوالو ہوا ہوا میتھڈالوجی پڑی بھی ہوئی اور دوسری نئی چیزیں آ بھی رہی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ فاؤنڈیشن آپ کی ہو تاکہ آپ ان چیزوں کو بھی بہتر اچھے طریقے سے سمجھ سکیں تو کوکی پہ ہم اپنی تھوڑی سی یہاں پہ گفتگو آگے اس کو جاری رکھتے ہیں اس کو کوکی پہ کنورسیشن کو بلڈ کرتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کوکی کو بنایا کیسے جاتا ہے کوکی کو بلڈ کیسے کیا جاتا ہے اور کوکی کو اسٹور کیسے کیا جاتا ہے how we can send a cookie to a browser to create a cookie object you need to call a constructor for the cooking class تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوکیز ٹو نیو کوکی اس میں ہم دو اسٹرنگ پاس کریں گے ایک اسٹرنگ ہوگی نیم کی اور ایک اسٹرنگ ہوگی ویلیو کی تو کوکی جب بھی آپ کنسٹرکٹ کریں گے یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی you can set the maximum age of the cookie using the set max age method اور میکس ایج میتھڈس کو ٹائم جو ہے وہ سیکنڈس میں آپ پاس کر سکتے ہیں اب اگر آپ کسی کوکی کی میکس ایج سیٹ نہیں کرتے تو جیسے ہی آپ براؤزر کلوز کریں گے وہ کوکی بھی ختم ہو جائے گی ایکسپائر ہو جائے گی ایسی کوکیز کو ہم سیشن کوکیز کہتے ہیں جو کہ صرف اسی وقت تک رہتی ہیں جب تک آپ اس ویب سرور کے ساتھ کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں لیکن کئی دفعہ کوکیز نارملی جو کوکیز ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ جب براؤزر کلوز کر بھی دیتے ہیں تو آپ کی مشین پہ پرماننٹلی سیو ہو جاتی ہیں ایسی کوکیز کو ہم پرسسٹنٹ کوکیز کہتے ہیں تو make a cookie persist on your hard drive you need to set the max age of the cookie also you can set other attributes as well اس کے بعد جب آپ نے ایک دفعہ کوکی بنا لی کوکی کی میکس ایج سیٹ کر لی the next step is you can add your cookie into response تو کوکی ریسپانس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہیں and then when this response is send to your client that cookie will be transported to your client اب یہ تو ہم نے وہ دیکھا کہ کوکی اپنے سرور سے کیسے بھیجی جائے اپنے براؤزر کو اب دیکھتے ہیں کہ جب براؤزر سرور کو کنیکٹ کرتا ہے تو سرور کیسے کوکیز کو ریڈ کر سکتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کلائنٹ سے جو چیز آنی ہے وہ ہمیشہ ریکویسٹ کے تھرو آنی ہے جو کلائنٹ کو چیزیں بھیجنی ہے وہ ہمیشہ رسپانس کے تھرو بھیجنی ہے آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے کوکی بھیجی اپنے کلائنٹ کو تو ہم نے رسپانس والا آبجیکٹ استعمال کیا اور اب ہم جب کلائنٹ سے کوکی ریسیو کر رہے ہیں تو ہم ریکویسٹ والا آبجیکٹ یہاں پہ استعمال کریں گے ریکویسٹ کا ایک میتھڈ ہے get cookies request dot get cookies will give you back all the cookies that are sent by this domain یہاں پہ یہ کوشچن آپ کا آ سکتا ہے کہ ایک یوزر بہت ساری ویب سائٹس کو ہٹ کرتا ہے اور ہر ویب سائٹ کچھ کوکیز سیٹ کر سکتی ہے تو آپ کا ویب سرور کو جب ایک کلائنٹ ریکویسٹ کرے گا تو آپ کا ویب سرور کون سی کوکیز پڑے گا ویب سرور صرف وہی کوکیز پڑھتا ہے یا براؤزر اس ویب سرور کو وہی کوکیز بھیجتا ہے جو اس نے سیٹ کی ہوتی ہیں تو جب میرا براؤزر امیزون ڈاٹ کام کو ریکویسٹ کرے گا تو وہی کوکیز صرف بھیجے گا جو کہ امیزون ڈاٹ کام نے یہاں پہ سیٹ کی تھی اس کے علاوہ بھی آپ کوکی میں پاتھ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ امیزون ڈاٹ کام کے اندر فردر یہ جب ڈائریکٹری ایکسیس ہو رہی ہو یہ والے یو آر ایل ایکسیس ہو رہے ہوں تو یہ کوکیز ریٹرن ہو یہ والے یو آر ایل ایکسیس ہو رہے ہوں تو یہ والی کوکیز ریٹرن ہو آپ اس طرح کی سیٹنگ بھی وہاں پہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں ایک پاتھ میتھڈ ہوتا ہے سیٹ پاتھ کوکی اس کے تھرو سو کوکیز کو جب آپ نے ریڈ کرنا اور ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ کوکیز کا میتھڈ جو ہے وہ آپ کو ایک کوکیز کی ارے دے دے گا ساری کی ساری کوکیز جو اس ویب سائٹ نے سیٹ کی ہوں گی ان کی ارے دے دے گا اب اگر آپ نے کسی پرٹیکولر کوکی کو سرچ کرنا ہے تو you can iterate over that array تو ہم for and I equals zero I less than cookies dot length I plus plus standard way of iterating ہر دفعہ ہم ارے میں سے ایک کوکی نکالتے ہیں اور کوکی کا گیٹ نیم میتھڈ جو ہے اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں جو نام جس سے ہم کمپیئر کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ایک پرٹیکولر نیم والی کوکی ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ارے کے اوپر آپ کو ایٹریٹ کرنا پڑے گا ایک ایک کر کے ساری کوکیز کو نکالنا پڑے گا اور اپنے پرٹیکولر جو بھی آپ کو کوکی چاہیے اس کو آپ ایکسٹریکٹ کر لیں جیسے C dot get name dot equals جو بھی مجھے نام جس نام کی کوکی چاہیے وہ نام میں یہاں پہ دے دوں گا جیسے مجھے وہ کوکی ملے گی میں اپنی لوپ بریک کر کے باہر آ جاؤں گا تو یہ تو ہمارا کوکیز کا کسی ایک پرٹیکولر کوکی کو نیم لے کے اس کوکی کو ایکسٹریکٹ کرنے کا طریقہ تھا اب اس نیم کے اگینسٹ آپ کو پتا ہے کہ کوکی کے اندر ویلیو پڑی ہوتی ہے تو اگر ہم اس نیم کے اگینسٹ ویلیو لینا چاہتے ہیں تو کوکی کا گیٹ ویلیو میتھڈ جو ہے وہ استعمال آپ کر سکتے ہیں اس نیم کے اگینسٹ ہی آپ کو ویلیو دے دے گا جو بھی آپ کے پاس کوکی ہوگی تو کوکی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں as a name value pairs اور نیم کے اگینسٹ آپ ویلیوز بھی ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں تب ہم آپ کو کوکی کی ایک ایگزامپل دکھاتے ہیں کوڈ کی فارم میں اس میں ہم کریں گے یہ کہ ایک ہم اپنی سائٹ پہ ایک سیولیٹ ہے ہمارا جس کو ہم جب پہلی دفعہ ہٹ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی ویلکم ابورڈ یعنی کہ ہمیں کہہ رہے کہ بہت خوشی ہوئی آپ یہاں پہ سائٹ پہ ہے لیکن جب ہم اسے دوسری دفعہ ہٹ کریں گے تو ہمیں کہے گا ویلکم اگین یعنی کہ اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ وہی صاحب ہیں جس میں پہلے بھی میری سائٹ پہ آ چکے ہیں تو ہمیں کہے گا welcome again instead of welcome aboard تو یہ کام کرنے کے لیے وہ جو انفارمیشن ہے جس کے تھرو اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہی صاحب ہیں جو کہ پچھلی دفعہ بھی میری سائٹ پہ آئے تھے یہ انفارمیشن ایک کوکی کے تھرو ہم رکھ رہے ہیں کلائنٹ اینڈ پہ تو تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ڈیمانسٹریشن ہے کہ کوکی کیسے کام کرتی ہے اس ڈیمانسٹریشن کے اندر جو ہم ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا یوزر جو ہے وہ جب ہماری ویب سائٹ کو ہٹ کرتا ہے تو ہم اس کے پاس ساری کوکیز کو ریڈ کر لیتے ہیں اور ہم ایک اسپیسیفک کوکی کو چیک کرتے ہیں جس کا نیم ہے ریپیٹ اگر تو ہمیں وہ کوکی مل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یوزر پہلے بھی کبھی آیا تھا اور یہ دوبارہ آ رہا ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں ویلکم بیک اور اگر ہمیں وہ کوکی نہیں ملتی جس کا نام ریپیٹ ہے تو پھر ہم کرتے کیا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صاحب پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو ایک تو میسج اس کو دیتے ہیں کہ ویلکم ابورڈ دوسرا ایک اور کام یہ کرتے ہیں کہ کوکی بناتے ہیں جس کی ویلیو ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ریپیٹ اور وہ کوکی کو سیٹ کر دیتے ہیں یوزر کے پاس یوزر کے براؤزر میں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب یہ آئے تب ہم اس کو پہچان سکیں تو ایک کوکی اگر یوزر پہلے آیا ہوا اس کے پاس کوکی وہ اویلیبل ہوگی اور اس کوکی کو دیکھ کے ہم پہچان جائیں گے کہ یوزر پہلے بھی آ چکے ہیں ہم کہہ دیں گے ویلکم اگین نہیں کوکی ہوگی تو ہم جان جائیں گے کہ پہلی دفعہ ہے ہم اس کو ویلکم بورڈ کہیں گے اور کوکی کو سیٹ کر دیں گے کوڈ میں ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم نے اپنی رسپانس کی سب سے پہلے کانٹینٹ ٹائپ سیٹ کی ہے رسپانس کا رائٹر لے لیا ہے رسپانس آبجیکٹ اس کا رائٹر لے لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس رائٹر کو یوز کرتے ہوئے آؤٹ والے جو رائٹر ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی H T M L start کی ہے یہاں پہ ہم نے دو ویریبلس ڈکلیئر کیے ہیں ایک اسٹرنگ ٹائپ کا ویریبل ہے میسج جو کہ ہم میسج بنانے کے لیے یوز کریں گے اور ایک بولین ہے ریپیٹ وزٹر جس کی انیشل ویلو ہے فالس اس بولین سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا وزٹر جو ہے نیو ہے یا نہیں ہے اب ہم کرتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے ہم ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ کوکیز کا میتھڈ کال کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ کوکیز کا میتھڈ جو ہے وہ ساری کوکیز ایک رے کی فارم میں ہمیں دے دے گا جو کہ ہمارے براؤزر نے ہماری سائٹ کو ویب سائٹ کو ہمارے ویب سرور کو سینڈ کیا ہے یہاں پہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ براؤزر صرف وہی کوکیز ہمیں سینڈ کرتا ہے جو کہ ہم نے وہاں پہ اس ویب سرور نے اس ویب سائٹ نے وہاں سیٹ کی ہوں گی سو so, امیزون کی کوکیز وہ امیزون کو بھیجے گا گوگل کی کوکیز وہ گوگل کو بھیجے گا آپس میں مکس نہیں کرتا تو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ کوکیز کے میتھڈ کے تھرو ہمارے پاس ایک ارے آ جائے گی جس میں وہ ساری کوکیز آ جائیں گی جو کہ ہمارے براؤزر نے ہمیں سینڈ کی ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا کوکیز نل تو نہیں ہے اگر کوکیز نل نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کوکی کی ارے کے اوپر لوپ کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری فال لوپ سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ آئی ایک سے کوکیز ڈاٹ لینتھ تک چل رہی ہے اور اس کے اندر ہم ہر دفعہ ایک کوکی کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کوکیز کی ارے میں سے تو کوکیز اور آئے کر کے ہم ایک کوکی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کوکیز کی ارے میں سے اس کوکی کا نیم اور اس کوکی کی ویلیو لیتے ہیں اگر اس کوکی کا نام جو ہے وہ ریپیٹ ہے if name dot dot equals repeat and yes تو ہم کیا کرتے ہیں ایک میسج لکھ دیتے ہیں ویلکم بیک میسج کی اسٹرنگ کو جو ہے سیٹ کر دیتے ہیں ویلکم بیک اور ریپیٹ وزٹر کا جو بولین تھا اس کو سیٹ کر دیتے ہیں ٹرو اس کے بعد ہماری یہاں پہ فال لوپ ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا ایف ایلس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ہم بریک کر کے باہر آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ریپیٹ وزٹر کو چیک کرتے ہیں اگر ریپیٹ وزٹر کی ویلو جو ہے وہ اسٹل فالس ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو پچھلا ایف تھا وہ نہیں چلا اس براؤزر نے ہمیں کوئی کوکی نہیں بھیجی یا تو اس براؤزر نے ہمیں کوئی کوکی نہیں بھیجی یا اس کوکیز جو اس براؤزر نے ہمیں بھیجی ہیں اس میں کوئی ایسی کوکی نہیں ہے جو ریپیٹ کا نام رکھتی ہو تو اگر ریپیٹ وزٹر والا بولین جو ہے وہ فالس ہے تو اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دو کام کریں گے ایک نئی کوکی سیٹ کر دیں گے اور میسج کو ویلکم ابورڈ کر دیں گے تو ہم ایک نئی کوکی بناتے ہیں کوکی سی ون ایک نیو کوکی اس کا نیم رکھتے ہیں ریپیٹ اور اس کی ویلیو رکھتے ہیں یس yes. اور اس کوکی کو رسپانس میں ایڈ کر دیتے ہیں رسپانس آبجیکٹ کا میتھڈ ایڈ کوکی کال کر کے اور اس کے علاوہ میسج والی جو اسٹرنگ تھی اس کو سیٹ کر دیتے ہیں ویلکم ابورڈ تو یہ کوڈ جو ہمارا ہے یہ اس کیس میں چلے گا جبکہ یہ وزٹر جو ہے یہ پہلی دفعہ یہاں پہ آیا ہے اس سے پہلے نہیں آیا تھا اگر یہ وزٹر اس سے پہلے آیا تھا یہاں پہ تو یہ والا کوڈ ایک دفعہ پہلے چل چکا ہوگا اور یہ ریپیٹ والی کوکی جو ہے یہ وہاں پہ سیٹ ہو چکی ہوگی ایک چیز جو یہاں پہ دیکھیں کہ کوڈ کی لائن ہے یہ ہم نے یہاں پہ کمنٹ آؤٹ کی ہوئی ہے C one dot set max age اگر آپ یہ لائن سیٹ کر دیتے ہیں تو یہ یوزر اگر کچھ عرصے بعد بھی واپس آئے گا تو جو آپ نے ٹائم یہاں پہ دیا ہوگا اتنی دیر تک یہ کوکی اس کی ہارڈ ڈسک پہ پرسسٹ کرے گی یہاں پہ آپ نے سیٹ میکس ایچ کو جو آرگیومنٹ پاس کیا ہوگا اتنے سیکنڈز تک یہ کوکی جو ہے اس کی ہارڈ ڈسک پہ پرسسٹ کرے گی تو یہاں پہ اگر ہم اس کا کمنٹ ہٹا دیں اور یوزر اپنا براؤزر بند کر کے دوبارہ اس کو ایکسیس کریں تو تب بھی یہ کوکی ریڈ ہو جائے گی کیونکہ یہ کوکی اس کی ہارڈ ڈرائیو پہ پڑی ہوگی لیکن اگر ہم اس لائن کو کمنٹ آؤٹ رہنے دیں گے تو یہ کوکی صرف جب تک یوزر کا براؤزر ہمارے ساتھ اوپن ہے صرف تب تک اس کے پاس پرسسٹ کرے گی جیسے ہی یوزر اپنا براؤزر کلوز کرے گا یہ کوکی بھی چلی جائے گی تو اگر آپ صرف ایک سیشن کے دوران یوزر کو یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ جتنی دیر تک وہ براؤزر کھول کے آپ کے ساتھ بات کرتا رہے تو آپ سیشن کوکی بناتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوزر اپنا براؤزر بند کر کے ایک دن بعد دو دن بعد دس دن بعد دوبارہ آئے اور تب بھی اس کو ریکگنائز کر سکیں تو پھر آپ کو اس کی ایج سیٹ کرنی پڑتی ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کوکی کتنی دیر بعد ایکسپائر ہوگی تو ہم نے یہاں پہ جب ریپیٹ وزٹر کو دیکھا ہے کہ یہ ریپیٹ وزٹر فالس ہے یعنی کہ یہ وزٹر ریپیٹ نہیں ہو رہا یہ وزٹر نیا ہے تو ہم نے کوکی بنائی ہے اس کی میکس ایج سیٹ کر دی ہے اور ریسپانس میں کوکی کو ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے میسج کو بھی سیٹ کر دیا ہے ویلکم ابورڈ تو یہ جو کوڈ ہے یہ جب رن ہوگا ریپیٹ وزٹرس کو یہ دکھائے گا ویلکم اگین اور جو نیو وزٹرس ہیں ان کو دکھائے گا ویلکم ابورڈ کیونکہ کوکی کے تھرو یہ ریڈ کر لے گا یہ چیک کر لے گا کہ یہ صاحب پہلے آ چکے ہیں یا نہیں جب ہم نے اس کوڈ کو رن کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ جب ہم نے اس کو ہٹ کیا ہے تو ہمارے پاس میسج آ رہا ہے کوکی اگزامپل ویلکم ابورڈ اب اس کو ذرا ریفریش کرتے ہیں تو جب ہم نے دوبارہ اس یو آر ایل کو ایکسس کیا ہے تو ہمیں میسج آ رہا ہے ویلکم بیک تو ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے ایگزامپل رکھی اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے براؤزرس جو ہیں وہ کوکیز سینڈ کرتے ہیں سرور کو اور کیسے سرور کوکیز اپنی سیو کر سکتے ہیں براؤزر پہ تو کوکیز کے ساتھ ہم انفارمیشن یوزر کی گیٹ کر سکتے ہیں اب کوکیز کو ہم نے جس کانٹیکس میں کوکیز پہ ڈسکشن شروع کی تھی وہ یہ تھا کہ جو آپ کے سیشنز ہیں ان کو ہم نے ٹریک کرنا ہے اور سرور جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے نوٹس جو ہے وہ کلائنٹ سائٹ پہ رکھتا ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم جب کلائنٹ آئے تو سرور کو یاد رہے کہ وہ کون سا کلائنٹ ہے اور اس کے ساتھ کنورسیشن کی اسٹیٹ کو مینٹین کر سکے تو کوکیز کے تھرو ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنی سیشن کی اسٹیٹ کو تھوڑا سا مینٹین کر سکتے ہیں مطلب کوکی کے اندر ہم یوزر کی آئی ڈی رکھوا سکتے ہیں اور یوزر جب دوبارہ آئے گا تو ہم وہی آئی ڈی اٹھا کے دیکھ لیں گے اور پچھلی کنورسیشن کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے جنرلی جو سرولیٹس ہیں جیسے اور باقی جو جے ٹو ڈبل ای کی ٹیکنالوجیز ہیں they give you a much higher level A P I which is session tracking A P I H T T P session کا ایک آبجیکٹ ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کر کے یہ session tracking relatively easier easily کر سکتے ہیں لیکن اسٹل وہ بھی انڈر لائن لیئر پہ کوکیز کو ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے یا U R L rewriting کو استعمال کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ایکسپلین ایک چھوٹا سا کوڈ کا فریگمنٹ یہاں پہ کروں گا ہینڈ آؤٹ میں ہم یہ کوڈ کمپلیٹلی بھی دے دیں گے کے تھرو اگر آپ مانولی خود سے سیشن کو ٹریک کرنا چاہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ کوڈ پہ آپ غور کیجیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں you won't be writing this kind of a code in your program because you will be using some higher level A P P I such H T session but just to give you a flavour کہ کیسے ہوتا ہے اگر آپ کو یہ تھوڑا اس کا سمجھ آ جائے ویل اینڈ گڈ اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو سمجھ آ بھی جائے گا لیکن یہ ایسا کوڈ آپ خود سے نہیں لکھ رہے ہوں گے so don't worry about that اگر یہ تھوڑا سا آپ کو ذرا فیل ہو کہ پتا نہیں کیا کام ہو رہا ہے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اپنی کنسنٹریشن ذرا میرے ساتھ رکھیں تو دیکھتے ہیں کہ کوکیز کے تھرو اگر ہم سیشن کو ٹریک کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے جو انفارمیشن ہم نے اسٹور کرنی ہے انفارمیشن ہم نے رکھنی ہے وہ یاد رکھیں کہ ساری انفارمیشن جو یوزر نے چیزیں لی ہیں جو یوزر نے کام کرنا ہے وہ ساری انفارمیشن تو سرور پہ ہی اسٹور ہو رہی ہے لیکن یہ یاد رکھنے کے لیے کہ بھائی یہ اسی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جو ہم ایگزامپل یہاں پہ آپ کو ڈیمانسٹریٹ بھی کریں گے کہ تین کتابیں ہیں جو کہ یوزر لے سکتا ہے جاوا سے ریلیٹڈ تین کتابیں ہیں آپ کو ہم پہلی ڈیمو دیتے ہیں اس دکھائیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یوزر کلک کرتا ہے پہلی بک کو وہ نیچے لکھی ہوئی آ جاتی ہے پھر یوزر کلک کرتا ہے دوسری بک کو تو دوسری لکھی ہوئی آ جاتی ہے پچھلی والی غائب ہو جاتی ہے کسی اور کتاب کو کرتا ہے تو وہ لکھی ہوئی آ جاتی ہیں پچھلی والی غائب ہو جاتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پچھلی والی بھی مینٹین رہے اور نئی والی چیزیں بھی آتی رہیں تو یہ سیشن ٹریکنگ ہے یوزر کی کنورسن کو یاد رکھ رہے ہیں کہ اس سٹیپ سے پہلے اس نے کیا سٹیپ کیا تھا اور ہر یوزر کی ڈفرینٹ کنورسن ہوتی ہے تو جب ہم یوزر کی اپنے ساتھ کنورسن یاد رکھ سکیں گے اس کا مطلب ہے وی آر مینٹیننگ سیشن جب یہ کنورسن یاد نہیں رکھ پا رہے اس کا مطلب ہے کہ سیشن مینٹین نہیں ہو رہا تو ایک ہم آپ کو ڈیمو دیں گے جس میں سیشن مینٹین نہیں ہو رہا پھر دیکھیں گے کہ سیشن مینٹین ہوگا تو کیا ڈفرنس آئے گا اس میں اور پھر کوکیز کے تھرو اگر یہ کام کرنا ہو تو کیسے ہوتا ہے کوڈ فریگمنٹ کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا پھر بعد میں ہم اس کو سیشن ٹریکنگ کے اے پی آئی کے ساتھ کر کے دیکھیں گے تو پہلے ڈیمو لیتے ہیں یہ کہ سیشن کی ہماری ایگزامپل کیا ہے کہ جس میں ہمیں سیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ ایک بیسک سا شاپنگ کارٹ دیکھ رہے ہیں ایسا شاپنگ کارٹ تو نہیں ہے صرف سیشن کی ڈیمانسٹریشن کے لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک آن لائن بک اسٹور ہے جس میں ہمارے پاس تین بکس ہیں Java course servlets Java how to program and Java complete reference آپ کو ان کے ساتھ چیک باکسز نظر آ رہے ہیں ہم چاہتے ہی ہیں کہ جس بک کے ساتھ لگے ہوئے چیک باک کو کلک کریں اور پھر ایڈ ٹو کارڈ کا بٹن دبائیں وہ بک ہمارے پاس نیچے ڈسپلے ہو جیسے کہ ہم جاوا کورس سرولیٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ایڈ ٹو کارڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نیچے جاوا کورس سرولیٹس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اب مجھے اچانک خیال آیا کہ بھئی مجھے جاوا ہاؤ ٹو پروگرام بھی خریدنی ہے اس کو کلک کرتا ہوں اور ایڈ ٹو کارڈ کرتا ہوں تو جاوا کورس سرولیٹ غائب ہو گیا اور جاوا ہاؤ ٹو پروگرام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی ہو اس لیے رہا ہے کہ براؤزر جو ہے وہ دو ریکویسٹ بھیج رہا ہے میرے ویب سرور کو پہلے اس نے جاوا سرولیٹس کی ریکویسٹ بھیجی تھی اب اس نے جاوا ہاؤ ٹو پروگرام کی ریکویسٹ بھیجی ہے اور ویب سرور نے ان دونوں ریکویسٹ کو انڈیپینڈنٹلی ٹویٹ کیا ہے ایک دفعہ اس نے جاوا کورس سرولیٹس لکھ دیا ہے ایک جاوا ہاؤ ٹو پروگرام لکھ دیا ہے اور ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کیونکہ ہم دونوں کتابیں خریدنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری کنورسن کو یاد رکھے وہ یہ یاد رکھے کہ انہی صاحب نے پہلے جاوا کورس سرولیٹ خریدی ہے اور اس کے ساتھ ہی اسی سیشن کے اندر یہ جاوا ہاؤ ٹو پروگرام بھی خریدنا چاہتے ہیں یعنی کہ میری دو تین چار یا پانچ جتنی بھی ریکویسٹ ہیں ان کا جو آپس میں سیکوینس ہے ان کا جو آپس میں ریلیشن ہے اس کو وہ مینٹین کرے یہاں پہ اب یہ جو دوسری آپ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں اسی کو ہم نے ماڈیفائی کیا ہوا ہے اس کی ذرا ورکنگ دیکھتے ہیں اس ایگزامپل کے اندر سیشن مینٹین ہو رہا ہے تو جاوا کورس سیولیٹس پہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں ہم دیکھیں کہ جاوا کورس سیولیٹس ہم نے سلیکٹ کر لیا یہ ہماری کارٹ میں ایڈ ہو گئی ہے اب وہی جو پچھلا سینیری ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں خیال آیا کہ جاوا ہاؤ ٹو پروگرام بھی خریدنی ہے اس کو ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پچھلے والا جاوا کورس سرولیٹس پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جاوا ہاؤ ٹو پروگرام بھی نظر آ رہا ہے اگر میں تیسری کتاب لیتا ہوں جاوا کمپلیٹ ریفرنس تو وہ بھی میری کارٹ میں ایڈ ہو جاتی ہے یہ تین انڈیپینڈنٹ ریکویسٹ تھی لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام میں اسٹیٹ مینٹین ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے ہمارا سرور پہچان گیا ہے کہ یہ تینوں ریکویسٹ ایک ہی سیشن کا پارٹ ہیں اور اس نے اس کو مینٹین کیا ہے اور ہمارے سامنے ڈسپلے کیا ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپلیکیشنس کے اندر کس طرح سے سیشن کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے ساری ایپلیکیشن ایسی ہو سکتی ہیں جہاں پہ ہمیں کنورسن اسٹیٹ مینٹین کرنی پڑتی ہے اگزامپل ہم نے دیکھی کہ جیسے آن لائن شاپنگ کارٹ ہے اس کے اندر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یوزر نے پہلے کیا چیز پرچیز کی آپ کیا پرچیز کیا اب وہ کیا پرچیز کرے اور بھی بہت ساری اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جس میں آٹھ دس بارہ پندرہ ریکویسٹ کے بیچ میں آپ کو جو لنک ہے اس کو مینٹین کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمارا سیشن اے پی آئی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ ہم آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ نے کوکیز استعمال کر کے سیشن اے پی آئی بھی انفیکٹ کوکیز اور یہی ٹیکنیکس یوز کر رہا ہوتا ہے کہ کوکیز اگر استعمال کر کے آپ سیشن کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ ہم چیز یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ابھی سمجھائیں گے جو امپورٹنٹ چیزیں آپ نے یاد رکھنی وہ یہ کہ کیا کیا کتابیں یوزر خرید چکا ہے جیسے جاوا ہاؤ ٹو پروگرام ہے جاوا ٹو کمپلیٹ ریفرنس ہے یہ جو بکس یوزر خرید چکا ہے یہ ساری مینٹین ہوں گی سرور سائٹ پہ لیکن یوزر ہے کون یہ مینٹین ہوگا کلائنٹ سائڈ کی کوکی سے کلائنٹ سائٹ کی کوکی ہمیں انڈیکیٹ کرے گی کہ یوزر کون سا تھا تو جو اسکرین پہ اس وقت آپ کوڈ فریگمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں یہ بتائے گا کہ کس طرح سے ہم اپنے کلائنٹ سائٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اپنی سیشن کو مینٹین کر سکتے ہیں یاد رکھیں دوبارہ سے بات جو بھی میں نے کی کہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ڈیٹا ہے کہ یوزر نے کیا کیا بکس لے لی ہیں کیا کچھ اس کے پاس ہے یہ سرور پہ مینٹین ہو رہا ہے یوزر کی آئی ڈی جو ہے وہ کوکی میں مینٹین ہوگی وہ آئی ڈی بار بار ہمارے پاس کوکی کے تھرو آئے گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی یوزر ہے جس نے ابھی ابھی اس سے پہلے بھی ریکویسٹ بھیجی ہے تو یہ کام کوکی کے تھرو کیسے ہوگا اگر ہمیں خود سے سارا کوڈ لکھ کے کرنا پڑے اس کی تھوڑی سی ڈیمو ہے سب سے پہلے تو جب ہمارا ویب براؤزر جو ہے ہمارے ویب سرور کو ریکویسٹ بھیجتا ہے تو سرور یہ چیک کرنے کے بعد کہ کیا یہ نئی ریکویسٹ ہے یا نہیں ایک سیشن آئی ڈی جنریٹ کرتا ہے اگر یہ ریکویسٹ نئی ہو ایک نیو ریکویسٹ ہو یہ پہلی دفعہ یہ صاحب ہمارے پاس آئے ہوں تو ہم ان کے لیے ایک نئی آئی ڈی جنریٹ کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک میتھڈ نظر آ رہا ہے میک یونیک اسٹرنگ یہ کوئی جاوا کا پہلے سے لکھا ہوا میتھڈ نہیں ہے صرف ہم نے یہاں پہ ایک نام لکھ دیا اس میتھڈ کے اندر کوئی ایسا کوڈ لکھا جائے گا جو کہ ایک unique string I D generate کرے unique string I D generate کرنا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈفرینٹ یوزرس ہماری ویب سائٹ پہ سائملٹینیسلی آ رہے ہوں گے اور ہر ایک کی آئی ڈی دوسرے سے ڈفرینٹ ہونی چاہیے اگر دو یوزرس کی آئی ڈی سیم ہو جاتی ہے تو پھر آپ ڈسٹنگوش نہیں کر پائیں گے کہ کون سا سیشن کس کا ہے تو سب سے پہلے یہ چیک کرنے کے بعد کہ کیا یہ نیو یوزر ہے یا نہیں اگر یہ نیو یوزر ہے پہلی دفعہ آ رہا ہے اگر وہ پہلی دفعہ آ رہا ہوگا تو اس کے پاس سیشن آئی ڈی نہیں ہوگا تو ہم ایک اس کے لیے نئی سیشن آئی ڈی جنریٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اپنا ایک ہیش ٹیبل بناتے ہیں اس ہیش ٹیبل کے اندر جس کا نام ہم نے رکھا ہے سیشن انفو ہم یوزر کی ساری انفارمیشن اسٹور کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے کام یہ کیا کہ یوزر کے لیے ایک آئی ڈی بنائی اور اب اس کے لیے ایک ہیش ٹیبل بنا رہے ہیں جہاں پہ ہم اس کی انفارمیشن رکھیں گے جو جو اس کا ڈیٹا ہم نے سیو کرنا ہے وہ ہم اس ہیش ٹیبل میں رکھیں گے اس کے بعد جو نیکسٹ لائن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک اور ہیش ٹیبل ہے جس کو ہم نے گلوبل ٹیبل کہا ہے اور اس میں ہم جو سیشن انفو والا ہیش ٹیبل تھا وہ پٹ کریں گے ایونچولی یہ دو ہیش ٹیبلس کی وجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو ڈیٹا ہیں اس وقت ایک تو یوزر کا انڈیویجل ڈیٹا ہے اور پھر سارے یوزرز ہیں تو سیشن انفو کے اندر ہم ایک پرٹیکولر یوزر کا ڈیٹا رکھتے ہیں جبکہ گلوبل ٹیبل کے اندر سارے یوزرس کے ہیش ٹیبل پڑے ہوں گے تو گلوبل ٹیبل کے اندر سارے یوزرس کے سیشن انفو والے ٹیبل پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس دو ہیش ٹیبل پہ ہوئے سیشن انفو ٹیبل پر یوزر ہے اور یوزر کے انڈیویجل ہے اور گلوبل ٹیبل کے اندر سارے سیشن انفو والے ٹیبل پڑے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم گلوبل ٹیبل کے اندر پٹ کر رہے ہیں اپنا سیشن انفو کا ٹیبل اور اس کے اگینسٹ جو سیشن آئی ڈی ہے کیونکہ ہر سیشن انفو کا جو ہیش ٹیبل ہے وہ ایک سیشن کا ڈیٹا مینٹین کر رہا ہے اور ہر سیشن کو ہم نے ایک سیپریٹ سیشن آئی ڈی دی ہے یہ کانسیپٹ ذرا دھیان سے سمجھیں کہ ہر جب بھی ایک نیا سیشن کریٹ ہوتا ہے ہم اس کو ایک نئی سیشن آئی ڈی دیتے ہیں اور یہاں پہ اس سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ اس یوزر کے لیے ایک سیشن انفو کا ہیش ٹیبل بنا دیتے ہیں اور اس ہیش ٹیبل کو ایک گلوبل ٹیبل میں ڈال دیتے ہیں اس سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ تو یہ جو ٹاپ پہ آپ کو یہ جو یلو میں ٹیبل نظر آ رہا ہے یہ یلو والا ٹیبل جو ہے یہ ہمارا گلوبل ٹیبل ہے جو کہ اس سرور کا ہے اس کے اوپر جو ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹیبل ہمارا یوزر کا ٹیبل ہے سیشن انفو کا ٹیبل ہے اور اس کے اوپر جو آپ کو اسٹرنگ ایک نظر آ رہی ہے وہ ہماری سیشن آئی ڈی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گلوبل ٹیبل ہے اس کے اندر ہمارے پاس کی کے طور پہ سیشن آئی ڈی جا رہی ہے اور ویلیو کے طور پہ سیشن انفو کا آبجیکٹ جا رہا ہے سیشن انفو کا آبجیکٹ ہر یوزر کا انڈیویجل ہے تو گلوبل ٹیبل نے سارے یوزرز کا ڈیٹا مینٹین کیا ہوا ہے اب ہوگا یہ کہ جب یوزر نے ہمیں ریکویسٹ بھیجی ہوگی تو اس کی ساری کوکیز ہمارے پاس آ گئی ہوں گی اگر یہ ریکویسٹ پہلی دفعہ آئی ہے تو کوڈ ہم اس صورت میں ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں جب ہمارے پاس یہ ریکویسٹ آئی ہے پہلی دفعہ ہم کر یہ رہے ہیں کہ ایک کوکی بناتے ہیں جس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں سیشن کوکی اور اس سیشن کوکی میں ایک اسٹرنگ اسٹور کرتے ہیں نیم کے طور پہ جس کا نام ہے جے سیشن آئی ڈی آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے جے سیشن آئی ڈی اور اس کے against session I D store کر دی ہے اور یہ کیونکہ ہم نے ریسپانس میں ایڈ کر دی ہے تاکہ یہ یوزر کو چلی جائے تو اب یہاں پہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ ہمارے پاس دو جگہ پہ انفارمیشن سیو ہو رہی ہے یوزر کے پاس انفارمیشن سیو ہو رہی ہے in the form of a cookie اور اس کے پاس جو انفارمیشن سیو ہو رہی ہے وہ ایک کوکی کا نیم ہے جے سیشن آئی ڈی وہ اور اس کے اگینسٹ سیشن آئی ڈی کی ویلو اور ایک انفارمیشن سرور پہ سیو ہو رہی ہے سرور پہ کیا انفارمیشن سیو ہو رہی ہے سرور میں ایک گلوبل ٹیبل کے اندر یوزر کا ایک ہیش ٹیبل ہے وہ ہیش ٹیبل پڑا ہوا ہے اسی سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ جو کہ ہم نے کوکی میں کلائنٹ سائٹ پہ بھیج دیا ہے تو اب جب کلائنٹ سے نیکسٹ ٹائم ریکویسٹ آئے گی تو یہ کوکی کلائنٹ سائٹ سے پہنچے گی سرور سائٹ پہ سرور اس کوکی کو پڑے گا اور اس سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ گلوبل ٹیبل میں سے یوزر کا سیشن انفو والا ہیش ٹیبل ایکسٹریکٹ کر لے گا جو سیشن انفو والا ہیش ٹیبل ہے اس میں یوزر نے جتنے بھی ہم نے یوزر سے ریلیٹڈ ڈیٹا سیو کرنا ہے کہ یوزر نے جاوا ٹو کمپلیٹ ریفرنس بھی خرید چکا ہے user Java to how to program بھی خرید چکا ہے یہ ساری انفارمیشن ہم اس سیشن انفو کے ٹیبل کے اندر ڈال کے یہاں پہ رکھ دیں گے تو وہی میں بار بار بات ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے یہاں پہ کہ دو ٹائپ کی انفارمیشن ہے ایک یہ انفارمیشن ہے کہ یوزر کیا کچھ پرچیز کر چکا ہے یہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس سرور سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے سیشن انفو کے ٹیبل میں ایک سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ اور یہ سیشن انفو کے ٹیبل جو ہے یہ گلوبل ٹیبل میں پڑا ہوا ہے اور ایک ہمارے پاس دوسری انفارمیشن ہے جو کہ کلائنٹ اینڈ پہ پڑی ہوئی ہے کوکی کے فارم میں اور اس میں بھی وہی سیشن آئی ڈی پڑی ہوئی ہے جو کہ ہمارے پاس سرور سائٹ پہ ہے تو یہ کوکی بار بار آئے گی ہمارے پاس سرور کے اوپر ہر ریکویسٹ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے آپ کے ساتھ ہم نے کہ جب بھی براؤزر ریکویسٹ بھیجتا ہے سرور کو تو وہ اپنی کوکیز ساتھ بھیجتا ہے وہ کوکیز جو کہ اس سرور نے وہاں پہ سیٹ کی ہوتی ہیں تو جب براؤزر ریکویسٹ بھیجے گا سرور کو پہلی ریکویسٹ کے بعد دوسری ریکویسٹ بھیجے گا تو یہ جے سیشن آئی ڈی والی کوکی ساتھ بھیجے گا دوسری ریکویسٹ کے بعد تیسری ریکویسٹ بھیجے گا تب بھی جے سیشن آئی ڈی والی کوکی ساتھ بھیجے گا سرور کیا کرے گا کہ جے سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ جو ویلو پڑی ہوئی ہے سیشن آئی ڈی اس کے اگینسٹ گلوبل ٹیبل میں سے یوزر کا سیشن انفو کا ہیش ٹیبل ایکسٹریکٹ کر لے گا اور اس ہیش ٹیبل میں جو انفارمیشن پڑی ہوگی وہ ایکسٹریکٹ کر کے اس کے ساتھ کام کر سکے گا تو یہاں پہ جو ہم نے ابھی آپ کو ایک کوڈ کی ایگزیکشن دکھائی تھی اس کو میں ذرا تھوڑا اینیمیشن میں آپ کے ساتھ کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا اگر کوکی کے تھرو ہمیں سیشن مینٹین کرنا ہوگا تو کیا اسٹیپس ہوں گے کس طرح سے سارا کام ہوگا ہینڈ آؤٹ میں آپ کو اس کا کوڈ بھی مل جائے گا دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے کام ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ ہمارا ویب براؤزر ہے رائٹ سائڈ پہ ہمارا ویب سرور ہے سب سے پہلی ریکویسٹ وہ ریکویسٹ ہے جب ہم نے پہلی دفعہ اپنے ویب براؤزر میں یو آر ایل لکھا اور یہ ریکویسٹ چلی گئی ہمارے سرور کو تو یو آر ایل ہم نے جو بھی ہمارے سرولیٹ کا نام تھا وہ ہم نے لکھا تھا یو آر ایل میں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریکویسٹ ون گئی جا رہی ہے ہمارے سرور کو سرور اس ریکویسٹ کے اگینسٹ ہمیں اس کی کچھ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کی اسٹیٹمنٹ کے تھرو کچھ آؤٹ پٹ ڈسپلے کرائی تھی جس میں ہمارے پاس ہم نے دیکھا تھا کہ تین کتابوں کے نام آئے ہوئے تھے لکھے ہوئے اور ان کے ساتھ چیک باکسز بنے ہوئے تھے اور ان کے نیچے ایک سبمٹ کا بٹن تھا تو وہ پیج ہمارے سامنے آ جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہ انتہائی امپورٹنٹ کام آپ دیکھیں یہاں پہ رسپانس میں ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ سرور ایک کوکی ہمیں بھیج رہا ہے جس کوکی کا نام ہے جے سیشن آئی ڈی اور اس کی ایک ویلیو ہے جو کہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ سرور نے دو کام اور کیے ہیں وہ کام یہ کیا ہے کہ ایک سیشن آئی ڈی اپنے پاس جنریٹ کی تھی وہی سیشن آئی ڈی ہے جو اس نے کوکی کے ساتھ ہمیں واپس بھیجی ہے یہاں ریسپانس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک ہیش ٹیبل بنایا ہے سیشن انفو کا اس ہیش ٹیبل کو اس نے ڈال دیا ہے ایک گلوبل ٹیبل میں تو سرور نے ریکویسٹ ریسیو ہونے کے بعد دو کام کیے ہیں کہ ایک گلوبل ٹیبل کے اندر ایک اور ہیش ٹیبل کا ایڈیشن کی ہے ایک سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ اور وہ سیشن آئی ڈی کوکی کی فارم میں بھیج دیا واپس کلائنٹ کو اب اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا کہ کور سرولیٹس والی کتاب کو سلیکٹ کیا تھا اور اس کو ایڈ ٹو کارڈ کے بٹن پہ کلک کر دیا تھا جب ہم نے کورس سرولیٹس والی کتاب کو سلیکٹ کر کے ایڈ ٹو کارڈ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہماری ریکویسٹ ٹو جنریٹ ہوئی ہے اب آپ ریکویسٹ ٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ دو چیزیں جا رہی ہیں سرور کو ایک تو بک کا نام ہے کور سرولیٹس اور دوسرا آپ دیکھیں کہ وہ کوکی جا رہی ہے جو کہ سرور نے یہاں پہ سیٹ کی تھی سرور پہ کیا ہوگا سرور آپ دیکھیں کہ سرور اس کوکی میں جو سیشن آئی ڈی پڑی ہوئی ہے اس کے اگینسٹ سرور نے گلوبل ٹیبل میں سے آپ کا سیشن انفو والا ٹیبل نکالا ہے اور اس سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ جاوا سرولیٹس کی ویلو اسٹور کر دی ہے اور اس کو دوبارہ گلوبل ٹیبل میں ڈال دیا ہے اور یوزر کو رسپانس بنا کے واپس بھیج دیا ہے اب یوزر نے ایک اور ریکویسٹ کی جس میں اس نے جاوا ہاؤ ٹو پروگرام کو سلیکٹ کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس ریکویسٹ کے ساتھ بھی وہ کوکی دوبارہ فارورڈ ہوئی ہے اور جاوا ہاؤ ٹو پروگرام بھی فارورڈ ہوا ہے سرور میں کیا ہوا ہے کہ سرور نے دوبارہ اسی سیشن آئی ڈی کے اگینسٹ آپ کا ہیش ٹیبل نکالا ہے آپ ہیش ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ پرانی ویلیو بھی پڑی ہوئی ہے کور جاوا سرولیٹس اور اسی کے اندر ایک نئی ویلیو ایڈ کر دی ہے جاوا ہاؤ ٹو پروگرام ان دونوں ویلیوز کی مدد سے اس نے اپنی out dot print L N کی اسٹیٹمنٹ بنائی ہے اور وہ اسٹیٹمنٹ اس نے ہمیں واپس بھیج دی ہے جو کہ ہمارے براؤزر میں ڈسپلے ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوکی کا کام صرف اتنا سا ہے کہ وہ سیشن آئی ڈی بار بار بھیج رہی ہے سرور کو جبکہ سرور جو ہے اس سیشن آئی ڈی کے جو یوزر کی ویلوز ہیں ان کو کسی ڈیٹا اسٹرکچر میں اسٹور کرا ہے کیونکہ سرور کو بار بار سیشن آئی ڈی مل جاتی ہے اس لیے سرور کو پتا چل جاتا ہے کہ کس کلائنٹ سے وہ بات کر رہا ہے اور اس کی پچھلی ریکویسٹ کا ڈیٹا کیا تھا جب ایک نیا کلائنٹ یہاں پہ آئے گا تو اس کی الگ سیشن آئی ڈی بنے گی اس کے لیے الگ سیشن انفو کا ہیش ٹیبل بنے گا اور وہ بھی اس گلوبل ٹیبل کے اندر ہی چلا جائے گا تو یہاں پہ ہم نے سیشن ٹریکنگ کا ایک میکنیزم دیکھا ہے لو لیول پہ ریلیٹولی کوکی کی اے پی آئی یوز کر کے سیشن ٹریکنگ کے لیے ہمارے پاس اور بھی ٹیکنیکس ہیں جیسے کہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا U R L rewriting کی ہڈن فارم فیلڈس کی اینڈ ابو آل ہمارے پاس ایک higher level A P I available ہے ایچ ٹی پی سیشن کا جس کو ہم یوز کر کے سیشن ٹریکنگ ریلیٹولی کافی ایزی کر سکتے ہیں تو نیکسٹ لیکچر میں ہم U R L rewriting hidden form fields پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر سیشن ٹریکنگ کے اے پی آئی کو دیکھیں گے آپ ایک اور بھی چیز یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آؤٹ اپنے ہینڈ آؤٹس میں جب آپ کوڈ دیکھتے ہوں گے کہ out dot print L N کے through H T M L generate کرنا بڑا کمپلیکس کام ہے تو اب آپ تیار ہو جائیے کہ ہم شفٹ کرنے والے ہیں کچھ ہی لیکچرز میں جی ایس پی کے اوپر جہاں پہ یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تو اپنے ریفرنس مٹیریل کو بار بار ریفر کرتے رہیں یہ سارے جو لیکچرز ہیں ان کو دیکھتے رہیں کوڈ کو سمجھیں کوشچنس ہوں تو ہمیں بھیجیں میل کریں کوئی بھی ایکسپلینیشن آپ کو چاہیے وہ دیکھیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پروگرامس بنا کے پریکٹس کرتے رہیں آگے بڑی کیس اسٹڈیز آئیں گی تاکہ آپ تھوڑا دیکھ سکیں کہ ساری چیزیں انٹیگریٹ ہو کے کیسے کام کرتی ہیں تو تب تک اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پریکٹس کر چکے ہوں گے تو وہ کیس اسٹڈی سمجھنا آسان ہو جائے گی انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں سیشن ٹریکنگ کو آگے لے کے چلیں گے اللہ حافظ